قطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے لیس بن سعید نے ان سے یزید بن ابی حبیب نے ان سے ابو الخیر مرشد بن عبداللہ نے ان سے عبد الرحمن ثنابحی نے اور ان سے عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں ان نقیبوں سے تھا جنہوں نے اقبا کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی آپ نے بیان کیا کہ ہم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا عہد کیا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے چوری نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کریں گے جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے لوٹ مار نہیں کریں گے اور نہ اللہ کی نافرمانی کریں گے جنت کے بدلے میں اگر ہم اپنے اس عہد میں پورے اترے لیکن اگر ہم نے اس میں کچھ خلاف کیا تو اس کا فیصلہ اللہ پر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ترانوے